بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں او آر آج لیکچر نمبر 35 ہے 34 فور لیکچر مکمل کر لیے ہیں جس سیگمنٹ میں ہم آج کل ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں یہ لینئر پروگرامنگ کی ایک خاص برانچ ہے ایک خاص قسم کے پرابلمس ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں پچھلے پچھلے جو چار لیکچرس تھے لاسٹ فور لیکچرس میں ہم نے اسی کے بارے میں بات چیت کی تھی کافی اس کو ایلیبریٹ کیا ہے انیشیل سولوشن کی بات کی ہے ہم نے آپٹیمل سولوشن کی بات کی ہے اسی ٹاپک کو لے کے آج آگے چلیں گے اور یہاں پر اس کو مکمل کریں گے یعنی جو پانچ لیکچر میں ہم نے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کسی وقت ایڈوانس اسٹڈی میں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا ٹرانسپورٹیشن ایک کافی بڑا فیلڈ ہے کافی بڑا سبجیکٹ ہے اس پہ کافی زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن ہم نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دیا ہے اس کی بہت ساری ویریشن ہے بہت ساری ڈفرنٹ طریقہ کار ہے وہ کسی وقت موقع ملے گا آپ کو تو آپ کتابیں وغیرہ دیکھ لیں اس کے اندر اویلیبل ہوگی لیکن کسی وقت اگر ایڈوانس کورسز پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ شاء آپ کو پتا چل جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب آج لیکچر نمبر 35 کس کے بارے میں ہے ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کے بارے میں ہے اور یہ لیکچرز ہیں virtual university government of Pakistan کے ہم ٹرانسپورٹیشن پرابلمس ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں کیا چیز ہوتی ہے آپ نے کچھ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر کیا کرتے ہیں آپ آپ کے پاس کچھ اوریجن ہوتا ہے کچھ آپ کے پاس ڈیسٹینیشن ہوتا ہے آپ کے پاس کچھ کاسٹ دی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک اوریجن سے دوسرے ڈیسٹینیشن میں لے جانے کی کیا کاسٹ ہوتی ہے الٹیمیٹلی آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی کاسٹ ہو یا جو بھی آپ کے پاس کاسٹ ہو وہ کم سے کم ہو سکے اس سے ایک یہ چیز پتہ چلتی ہے یا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ منیمائزیشن کے پرابلم ہے لیکن لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ کو بتا رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ میکسیمائزیشن کے پرابلم بھی اس سے آپ سالو کر سکتے ہیں یہاں سے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کئی دفعہ پہلے بھی بتائی گئی ہے آج پھر بتا رہا ہوں کہ منیمائزیشن پرابلم اور میکسیمائزیشن پرابلم میں کوئی فرق نہیں اگر آپ کے پاس منیمائزیشن پرابلم ہے تو آپ اس کو میکسیمائزیشن کے طریقے سے سالو کر سکتے ہیں اور میکسیمائزیشن کا اگر پرابلم ہے تو منیمائزیشن طریقے سے سالو کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک خاص چیز ہے کہ اس کو آپ کو آبجیکٹو فنکشن کو چینج کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے منیمائزیشن آف زیڈ ہے تو that will to minus minus maximization of minus Z once again minimized بھی ادر وائز اگر آپ کو میکسیمائزیشن ہے یعنی طریقہ کار پتا ہے تو آپ میکسیمائزیشن بھی سالو کر سکتے ہیں اور اگر دوسری چیز ہے اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے تو کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ مینیمائزیشن میں کیا کرتے ہیں بالکل لوور ایپ ڈھونڈتے ہیں اور میکسیمائزیشن میں کیا ہے بلکہ ہائیسٹ ایب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ چیز میکسیمم ہو چاہے یہ ٹو ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں چاہے تھری ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں چاہے آپ این ڈائمینشن کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو میتھمیٹکس پڑھے ہوئے ہیں یا آپ لوگوں نے بھی جب کافی ساری میتھمیٹکس پڑھ لی ہوگی جس میں کیلکولس کی بات ہوتی ہے کہ جب بھی آپ کو منیما یا میکسیما معلوم کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں D Y by D X to zero وہاں سے آپ پوائنٹس معلوم کرتے ہیں یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جس پہ فنکشن یا تو منیما ہوتا ہے یا میکسیمم ہوتا ہے اگر تھری ڈائمینشن ہوتی ہے تو آپ partial differential with respect to X اور اسی طریقے سے partial with respect to Y and partial with respect to Z کرتے ہیں جی ہاں یہ کہاں ہم نے اپلائی کیا تھا یاد آ گیا ہوگا آپ کو کہ جب ہم انوینٹری پرابلمس پڑھ رہے تھے تو وہاں یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی آتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف جو ہم نے کیا تھا آج اس لیکچرز کے اندر میں تین باتیں بتانے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا ہے اس کو میتھمیٹیکل ریزنگ دینے کی کوشش کروں گا ابھی تک میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا اب اس کے میتھمیٹیکل کے کس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں پیچھے اس کے کیا میتھمیٹکس کار فرما تھا کہ جو آپ کو میں نے طریقہ کار بتایا کہ جی آپ کیا کریں نارتھ ویسٹ کارنر رول سے ایلوکیٹ کر دیں اس کے بعد پھر آپ کو میں نے کیا بتایا کہ یو آئی جے معلوم کر لیں پھر میں نے آپ کو کیا بتایا یو آئی وی جے معلوم کر لیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سی آئی جے معلوم کر لیں یہ ساری چیزیں کیوں کیسے کس طریقے سے یعنی کیا کنڈیشن تھی آپٹیملٹی کی وہ M plus N minus one کیوں آیا تھا کس طریقے سے آیا تھا یہ چیزیں میں آج بتانے کی کوشش کروں گا دوسری چیز یہ ہے کہ ڈی جنریسی کی بات چیت کی تھی کہ ہم نے ابھی تک اگر ہمارے پاس M plus M minus one cells occupy نہیں ہے تو ہم آگے نہیں چل سکتے یہ کنڈیشن تھی نا اگر اتفاق سے نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ بھی یہاں پہ دیکھیں گے اور پھر میں ایک دفعہ ریوائز کرانے کی کوشش کروں گا جلدی سے تو آج کاپی پینسل سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں کافی تیز اور فاسٹ پیس پہ یہ لیکچر ہوگا ونس اگین وہی ماڈل کیا ہے ہمارے پاس کہ we have to find the transportation pattern that that will will minimize the total transportation cost once again our objective is to find the the transportation transportation pattern that will minimize total cost تو یہ ہمارے پاس ماڈل تھا یہ پانچوں لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یعنی کہ ایک ایسا ٹرانسپورٹیشن پیٹرن بنانا ہے کہ ایک چیز کو یہاں سے بھیج دیں اس کو اس طریقے سے بھیج دیں تو یہ پیٹرن بن جائے گا نا اس پیٹرن کے اندر کیا ہے آپ کا جو ایم ہے آپ کا جو ٹارگیٹ ہے آپ کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے اب ٹرانسپورٹیشن پرابلم کیا ہوتا ہے آپ کے پاس یہی ہے minimization of Z which is equal to double summation ایک سمیشن آئی پہ ہے دوسری سمیشن جے پہ ہے سی آئی جے ایکس آئی جے اور ویریشن جو بھی ہے جتنے آپ کے پاس ویریبلس ہیں اس کے حساب سے سی آئی جے ایکس آئی جے یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اس کے بعد دو طرح کی کانسٹینٹس ہیں ایک رو کانسٹینٹ ہے ایک کالم کانسٹینٹس وہ کس طریقے سے sigma J is equal to one to N X I J is equal to A I یہ جو تھی یہ رو کانسٹنٹ تھی رو کانسٹنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں اویلیبل ہیں اوریجن پہ نا جو کچھ سپلائی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے پاس دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس سپلائی ہے تو اس کے رو کا سم اس کے برابر ہونا چاہیے یعنی کہ اگر آپ کے پاس X one one plus X one two plus X one three to so on so forth plus X one N should be equal to A one and similarly so on so forth last میں اے ایم کے برابر ہونے چاہیے تو یہ چیزیں ہمارے پاس رو کانسٹینٹ تھی اس طریقے سے ہمارے پاس کالم کانسٹینٹ ہے اور وہ کالم کانسٹینٹس کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تو کالم کانسٹینٹ میں کیا ہے آپ کے پاس یہی ہے ایکس آئی جے اب ویریشن آپ کے پاس کس کے اوپر ہے پہلے آپ کے پاس ویریشن تھی جے کے اوپر اب ویریشن ہے آئی کے اوپر اور اس کا سم جو ہونا چاہیے وہ بی آئی یا بی جے جو بھی آپ کے پاس یہاں پر انڈیکس ہے اس کے برابر ہونا چاہیے یعنی کہ وہ جو سارے کے سارے ہیں پہلے کالم کا جو سم ہے وہ بی ون کے برابر دوسری کالم کا جو سم ہے وہ پی ٹو کے برابر لاسٹ لاسٹ کالم کا جو سم ہے وہ کس کے برابر ہونا چاہیے بی این کے برابر ہونا چاہیے اور دوسری دو کنڈیشن بھی یہاں پر ہیں کہ یہ سارے کے سارے ایکس آئی جے جتنے بھی آپ معلوم کریں گے کہ نان نیگیٹو ہونے چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ sigma A I is equal to sigma B J یعنی یہ چیز وہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی اور ڈیمانڈ برابر ہے جتنی آپ کے پاس سپلائی ہے اتنی ڈیمانڈ ہے یا جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی اس کے آپ کے پاس سپلائی موجود ہے یہ بڑی آئیڈیل سی کنڈیشن ہے بڑی سمپل سی کنڈیشن ہے ایسا ہوتا نہیں ہے اگر یہ ویریشن ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں میں نے آپ کو جب ایک ایگزامپل کر رہا تھا تو بتائی تھی یہاں پر ذرا سا پھر ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہو اور آپ کے پاس ڈیمانڈ کم ہو ٹھیک ہے نا جب سپلائی زیادہ ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں آپ کے پاس بچتی جا رہی ہیں وہ جب بچتی جا رہی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں اسٹور کریں گے کسی کی نہ کسی جگہ پہ آپ اس کو رکھیں گے آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے اس کو اکاؤنٹ فور کرنے کا تو جو چیزیں آپ نے بھیج دی اور جو چیزیں آپ نے پروڈیوس کی پروڈکشن مائنس کنزیومڈ وہ آپ کے پاس بیلنس آ جائے گا اب یہ بیلنس آپ کے پاس اگر اوریجنس کافی سارے ہوں ایک دو تین چار پانچ تو اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کے پاس سپلائی ڈیمانڈ سے زیادہ ہو تو ایک ڈمی کالم ایڈ کر دیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پاس اسٹور ہے یعنی یہ آپ کے پاس گودام ہے جس میں آپ چیزیں رکھیں گے اب وہ گودام کہاں پر ہو سکتا ہے اوریجن ون پہ ہو سکتا ہے ٹو پہ ہو سکتا ہے تھری پہ ہو سکتا ہے ہمیں پتا نہیں ہے وہ بعد میں پتا چل جائے گا اور اس کے اندر جو کاسٹ آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں جو کاسٹ میٹرکس کے اندر اس کالم کی جو کاسٹ ہے وہ آپ زیرو کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور آپ کے پاس پروڈکشن کم ہے یا آپ کے پاس سپلائی کم ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگا ہمیشہ ایک آرڈر موجود رہے گا تو آپ کیا کرتے ہیں اس صورت میں ایک ڈمی رو ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ڈمی رو اگر فرسٹ کیا کہ پہلے 3 بائی تھری کی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے یا 3 بائی فور کی دی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا 4 بائی فور کی ہو جائے گی یا 4 بائی تھری کی ہو جائے گی تو ایک آپ نے رو ایڈ کرنی ہے یہ خیال رکھنا ہے جس وقت آپ کے پاس سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو رو ایڈ کرنی ہے جس وقت آپ کے پاس سپلائی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ کم ہے تو آپ نے ایک کالم ایڈ کرنا ہے اور بالکل اسی طریقے سے سالو کرنا ہے جس طریقے سے نارمل ٹرانسپورٹیشن پرابلم کو سالو کر رہے ہیں بالکل بھول جائیں اپنے ذہن میں مت لائیں کیونکہ وہاں پر زیرو کاسٹ ہوگی آپ کے پاس تو آپ چاہیں گے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ الوکیٹ کرنے کی کوشش کریں لیکن الٹیمیٹلی جب آپ آپٹیبل سولوشن کی طرف جائیں گے جب آپ یو آئی اور وی جے وغیرہ معلوم کریں گے تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود ہی اسٹریم آؤٹ ہو جائے گی تو اسٹریم لائن کرنے کی کوئی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی وری کرنے کی بات نہیں ہے سمپل سی چیز یاد رکھیں گے ایک کالم ایڈ کریں گے ایک رو ایڈ کریں گے ٹھیک بات ہے اور یہ خیال رکھیے گا کہ سارے ایکس آئی جے جو ہے وہ نان نیگیٹو ہوں گے تو یہ کیا چیز ہے بیسیکلی آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلم میں آپ کے پاس کچھ اوریجن پہ چیزیں دی ہوئی ہیں کچھ آپ کے پاس ڈیمانڈ دی ہوئی ہے یعنی ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو بھیجنی ہے آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دی ہوئی ہوگی یعنی کہ آپ کے پاس سی آئی جے دیا ہوا ہوگا آپ کے پاس اے آئی دیا ہوا ہوگا آپ کے پاس بی جے دیا ہوگا یہ تین چیزیں دی ہوئی ہوں گی آپ نے کیا معلوم کرنا ہوگا ایکس آئی جے معلوم کرنا ہوگا اس کنڈیشن کے اوپر اور یہ آپ کے پاس وہی سمپل سا لینئر پروگرامنگ کا پرابلم ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لینئر ہیں ساری کی ساری آبجیکٹو فنکشن ہمارے پاس سارے کے سارے لینئر ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں سب کو ایڈ کریں جتنے بھی اس کے ٹرمس ہیں ساری کی ساری لینئر ٹرمس ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ بھی موجود ہے آگے چلیں جناب میں نے کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ کے پاس انیشیل بیسک فیزیبل سولوشن معلوم کرنے کے لیے تین طریقے کار ہیں ایک طریقے کار ہے نارتھ ویسٹ کارنر رول ہے دوسرا ہے لیسٹ کاسٹ میتھڈ ہے اور تیسرا ہے Vogel's approximation method north west corner rule بڑا سمپل سا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیبل بنی ہوئی ہے آپ نے لوکیشن کرنا ہے تو جو ٹاپ لیفٹ ہینڈ کارنر ہے اس پہ میکسیمم لوکیٹ کر دیں چلتے جائیں پہلے رو کو ختم کریں پھر آئیں نیکسٹ رو کو ایگزاسٹ کریں پھر تھرڈ رو کو پھر فورتھ رو کو اینڈ سو سو آن فورتھ سرٹنڈ ساری کی ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اس صورت میں کیا ہوگا جس وقت کہ آپ نے ڈمی کالم ایڈ کیا ہوگا اس کو بھی بھول جائیں بالکل اسی طریقے سے کریں جیسے ایک نارمل پرابلم ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل فور بائی فور کی میٹرکس ہے اب کرنے سے آپ کے پاس فور بائی فائیو کی میٹرکس بن جائے تو اس کو سمجھ لیں پرزیوم یہی کریں اپنے ذہن میں رکھیں گے فور بائی فائیو کی میٹرکس ہے بالکل نارتھ ویسٹ کارنر رول سے اسی طریقے سے نے اس کو سالو کرنا ہے اسی طریقے سے ووکل اپروکسیمیشن میتھڈ میں بھی آپ نے وہی کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے پینلٹی معلوم کرنی ہے یعنی کون سی پینلٹیز معلوم کرنی ہے وہ پینلٹیز معلوم کرنی ہے کہ اگر آپ نے لیسٹ کاسٹ سیل اڈاپٹ نہیں کیا مطلب کسی رو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک سب سے چھوٹا کاسٹ موجود ہوگی سب سے چھوٹی کاسٹ موجود ہوگی اس کے بعد اگر آپ اس سیل کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو نیکسٹ کاسٹ پہ جانا پڑے گا جب نیکسٹ کاسٹ پہ آپ جائیں گے تو آپ کو کچھ پینلٹی دینی پڑے گی اگر منیمم آپ کے پاس چار ہے اس کے بعد نیکسٹ ہائر جو ہے وہ آٹھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ اس فور والے سیل کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو ایٹ سیل والے جس میں ایٹ نمبر موجود ہے جس میں کاسٹ ایٹ ہے اس کو استعمال کرنا پڑے گا یعنی ہر آئٹم کو بھیجنے کے لیے آپ کو چار روپے کی پینلٹی دینی پڑے گی تو ہم کیا کرتے ہیں ساری پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور جس جگہ سب سے زیادہ پینلٹیز ہم کو دینی پڑ رہی ہے ہم وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ہم الوکیٹ کرتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر پینلٹیز دو جگہ پر اکٹھی آ جاتی ہے تو ہم آربیٹریلی چوز کر لیتے ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہاں سے ہم لیسٹ کاسٹ معلوم کرتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں پینلٹیز کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایلوکیشن کرتے جاتے ہیں روز کو ایگزاسٹ کرتے ہیں کالم کو ایگزاسٹ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ساری ایلوکیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ چیز ہے ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن اب آپٹیمل سولوشن کیا ہوتا ہے دو منٹ ذرا بہت واپس چلے جائیں کہاں پر پہلے لیکچر میں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کوئی بھی پرابلم ہمارے پاس دیا ہم آپٹیمل سولوشن دیکھتے ہیں ہماری خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ سولوشن آنا چاہیے لیکن بعض وقت بیسٹ آتا نہیں ہے یعنی بیسٹ کا مطلب اس سے تو زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی اب آپ محنت کر رہے ہیں محنت کرنے کے بعد آپ نے سوچا کہ مجھے اچھے نمبر ملنے چاہیے اچھے نمبر کتنے ملنے چاہیے جی سو نمبر سو میں سے ملنے چاہیے یعنی ہنڈریڈ پرسینٹ یہ تو آئیڈیل ہوا بیسٹ ہوا اس سے اچھا ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے لیکن اگر نائنٹی نائن بھی آ جائے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے اس کنڈیشن میں مطلب جتنی میں نے محنت کی تھی جس طرح سے میں نے پیپر کیا تھا یہ بہترین ہے اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کسی وقت آپ کے پاس 89 نائن نمبر آتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ آپٹیمل ہے یعنی رات کو میں پڑھ نہیں سکا تھا بجلی تھی نہیں میرے پاس ریوائز کر نہیں سکا تھا نوٹس میرے پاس تھے نہیں اس میں 89 نائن نمبر آ گیا بہت اچھا ہے اس کنڈیشن میں دس از دا بیسٹ اس کو ہم آپٹیمل کہتے ہیں یعنی کہ جو ساری کرائٹیریا فلفل کرتا ہے جو اس کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتا ہے اور جو سولوشن آتا ہے اس کو آپٹیمل سولوشن یہ میں نے لینئر پروگرامنگ میں بتایا تھا ڈائنامک پروگرامنگ میں بتایا اور ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں میں نے بتائی بتائی نہیں بتائی جی ہاں بالکل کہ جس وقت بھی ہم سولوشن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم آپٹیمل سولوشن ڈھونڈتے ہیں او آر کے اندر یہاں پہ بیسٹ سولوشن نہیں ہوتا ہے یا یا آئیڈیل سولوشن سولوشن سولوشن نہیں نہیں ہوتا ہوتا ہے ہے ون یہاں پہ دس از آپٹیمل اب آپٹیمل سولوشن ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا کیا ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس وہ کاسٹ جو کہ منیمم ہوا ہے اس سے کم آپ فردر مینیمائز نہیں کر سکتے آپ کہیں گے کہ جی میری جو ٹوٹل کاسٹ آئی جیسے ایک سوال میں ہم نے کیا تھا نا ایٹ تھرٹی ہمارے پاس کاسٹ آئی ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایٹ تھرٹی ہی کاسٹ آئے اس سے کم پہ ہم الوکیٹ نہیں کر سکتے جو آپ نے پیرامیٹرز دیے تھے جو آپ نے ہمارے ہم کو ڈیٹا دیا تھا جو ہمارے پاس انفارمیشن پرووائڈ کی تھی اس کے تحت ہم اس سے اچھا جواب نہیں نکال سکتے یعنی اس کی کاسٹ جو تھی وہ eight thirty rupees that was the best یعنی کہ that was the most optimal sort of answer تو اب ہم آپٹیمل سولوشن کی طرف جاتے ہیں آپٹیمل سولوشن کسی بھی ٹرانسپورٹیشن پرابلم کا that will be the minimum possible cost which can be obtained within that sort of parameter جو بھی آپ کے پاس دیا ہوا ہے اس کے اندر دو کنڈیشن ہوتی ہیں آپٹیملٹی کی پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس انیشل سولوشن دیا ہوا ہو تو آپ کے پاس اگر ایم روز ہیں اور این کالمز ہیں ٹھیک ہے نا ایم روز اور این کالمز اگر آپ کے پاس ہے ایم بائی این کی میٹرکس ہے تو کیا کریں گے آپ کے پاس کم سے کم M plus N minus one مثال کے طور سے ٹین بائی ٹین کی میٹرکس دی ہوئی ہے تو آپ کے پاس کم سے کم کتنے آکوپائڈ سیل ہونے چاہیے جی ہاں ten plus ten minus one یا نائنٹین کم سے کم آکوپائڈ سیل ہونے چاہیے باقی ہم ہینڈل کر لیں گے تو پہلی کنڈیشن تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹین بائی ٹین ہے وہ اس طریقے سے الوکیشن ہوئی بھی ہو اس کے اندر کہ کوئی بھی کلوز لوپ نہ بنے یعنی کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ اگر آپ ملا لیں فرسٹ سیکنڈ اسی طریقے سے فرسٹ سیکنڈ سیکنڈ رو کے اندر تو یہ کلوز لوپ بن جائے گا یعنی کہ جو الوکیشن ہے اس کے اندر ایک کلوز لوپ نہیں بننا چاہیے اگر کلوز لوپ بن جائے گا تو وہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم آئے گی ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے توڑتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں ایک کوکلی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ یہ آپٹیبلٹی ٹیسٹ ہے یہ کافی دفعہ استعمال ہوا ہے کافی دفعہ استعمال ہوگا اور بار بار یہ آئے گا تو پہلا اسٹیپ یہی ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے فرسٹ اسٹیپ از آپ نے کسی بھی طریقے سے ایک انیشل سولوشن معلوم کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ وہ آپٹیبلٹی کنڈیشن سیٹسفائی ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو یہ رک جائے اور اگر اگر وہ کنڈیشن فلفل کرتی ہے تو آگے چلے اسٹیپ ٹو میں کیا کرنا ہے write the matrix of the cost of the allotted cell اب آپ نے جہاں کہیں بھی الاٹمنٹ کر دی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ میں آپ نے وہ میٹرکس لکھنی ہے اور اس کے اندر خالی کیا کرنا ہے جس جگہ پر الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ کاسٹ خالی لکھنی ہے باقی چیزیں نہیں لکھنی ہے تیسرے اسٹیپ میں آپ نے کیا کرنا ہے کالم میں آپ نے یوز انٹروڈیوس کرنے ہیں اور روز میں آپ نے ویز انٹروڈیوس کرنے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ U I plus V J calculate کرنا ہے یہاں سے آپ نے معلوم کرنا ہے یعنی یوز کی ویلو معلوم کرنی ہے ویز کی ویلو معلوم کرنی ہے اور یہ پتا ہے کہ U I plus V J is equal to C I J اب یہ آپ کے پاس جتنی بھی آپ کے پاس اکویشن آئیں گی اگر فرض کیا آپ کے پاس تھری بائی تھری کی میٹرکس ہے تو میں نے کیا کہا تھا کتنے سے الگ اپائے ہونے چاہیے جی three plus three minus one five three plus three six minus one is five تو فائیو سیلس آکوپائڈ ہیں آپ کے پاس پانچ اکویشن ہوں گی لیکن آپ کے پاس جو ویریبلس ہیں یعنی U one U two U three V one V two V three چھ تو آپ کیسے سالو کریں گے آپ کے پاس کم سے کم چھ اکویشن ہونی چاہیے تو کسی ایک کو آربیٹریلی یو ون کو یو ٹو کو یو تھری کو وی ون کو وی ٹو کو وی تھری کو آپ زیرو فرض کر لیں اور وہاں سے ان کی ویلوز معلوم کر لیں آپ U one U two U three V one V two V three کی ویلوز معلوم کر لیں ٹھیک بات ہو گئی تو یہاں سے آپ کے پاس کیا آ گیا یو آ گیا اور وی آ گئے سارے یوز آ گئے سارے ویز آ گئے نیکسٹ ٹائم میں کیا کریں گے آپ اب آپ نے ابھی تک جو باتیں کی ہیں وہ الاٹڈ سیل کے لیے کی ہیں اب ایک میٹرکس لکھیں کون سی والی matrix of cost elements for all unoccupied cells اب دوسری میٹرکس لکھیں جس کے اندر کاسٹ لکھیں خالی ان الاٹڈ سیل کے اندر پہلے الاٹڈ سیل کی بات تھی اب ان الاٹڈ سیل کی بات کر رہے ہیں جب یہ چیزیں آپ نے لکھ دی تو اس کے بعد کیا کریں گے آپ find U R plus V S for each unoccupied cell and form the matrix of U I plus V J for each of the unoccupied cell تو یہ جو اسٹیپ فور میں میٹرکس تھی وہ آپ اپنے پاس سکیں اسٹیپ فائیو میں ایک نئی میٹرکس بنائے کس طریقے سے ان سیلس کے اندر جو کہ انکوپائڈ تھے U R plus V S ٹھیک ہے نا U R plus V S یعنی وہاں سے آپ کیلکولیٹ کریں یو ون دیا ہوا ہے آپ کو اگر فرض کیا U one plus V three معلوم کرنا ہے تو یو ون دیا ہوا ہے آپ کو وی تھری دیا ہوا ہے کیلکولیٹ کر لیں یہ آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس آئے گی ٹھیک ہے یہ خیال رکھیے گا کہ اسٹیپ فور کے اندر جو میٹرکس ہے یہ وہ میٹرکس ہے جو کہ دی وی ہے آلریڈی کاسٹ دی وی ہے اسٹیپ فائیو کے اندر جو میٹرکس آپ نے معلوم کی یہ آپ کو خود کیلکولیٹ کرنی پڑے گی یہ یو آئیز اور وی جے سے آئے گی اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کریں گے نیکسٹ میٹرکس کیلکولیٹ کریں جس میں C I J minus U I plus V J یعنی کہ وہ جو ان الاٹڈ سیل کے اندر آپ کے پاس اوریجنل کاسٹ تھی اور جو نئی کاسٹ تھی ان کو کمپیئر کریں اوریجنل کاسٹ میں سے نئی کاسٹ جو ہے آپ نے کیلکولیٹ کی ہے اس کو سپریٹ کر دیں that is C I J minus U I plus V J یہ سپریٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی میٹرکس بنے گی نئی میٹرکس کیا کہیں گے جس کو آ, ہم نے کیا کہا تھا سیل ایویلویشن کہا تھا کہ وہ ہمارے پاس ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس سیل میں جواب پوزیٹو آیا نیگیٹو آیا تو اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جو نئی میٹرکس بنی ہے C I J minus U I plus V J والی یہ ساری کے ساری پوزیٹو ایلیمنٹس کے ساتھ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپٹیمل سولوشن آ گیا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کے پاس C I J minus U I plus V J positive آ جائے سب جگہ پر تو آپ کہیں گے کہ میرے پاس جو سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہے لیکن سارے کے سارے پوزیٹو تو ہے لیکن کہیں کسی جگہ پر زیرو آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ سولوشن تو آپ کا آپٹیمل ہے لیکن دیر از اے پاسبلٹی کہ اسی طریقے کا ایک اور لوکیشن موجود ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اگر آپ سوال کیے ہوں گے تو ایک سے زیادہ سولوشن ہو سکتے ہیں اور یہ زیرو ہی بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ سولوشن موجود ہوں گے یعنی ایک سے زیادہ دو لوکیشن ہو سکتی ہیں آپٹیمل آنسر تو وہی آئے گا لیکن الوکیشن ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نیگیٹو آ گیا تو پھر کیا کریں گے نیگیٹو آ گیا تو دوبارہ سے ہم شروع کریں گے اس سیل کو یوٹیلائز کریں گے جس کے اندر سب سے زیادہ نیگیٹو ہے مثال کے طور سے minus four is the less element which is available تو اب اس سیل کو یوٹیلائز کر کے ہم اس میں میکسیمم ایلوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ایلوکیشن کا طریقہ کار وہی ہوگا جو نارتھ ویسٹ کارنر میں کیا تھا یا اس میں کیا تھا کہ یعنی کہ اگر اس سیل کے اندر ہے تو کتنی زیادہ آپ بھیج سکتے ہیں اور کتنی زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے ان میں سے جو بھی آپ کے پاس منیمم ہوگا وہ آپ ایلوکیٹ کر دیں گے اور پورے اس میٹرکس کو ریوائز کریں گے اس ایلوکیشن کو ریوائز کریں گے اور دوبارہ سے اسی لوپ کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے جو بچے کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا آپ کمپیوٹر پروگرام لکھنا شروع کر دیں جس وقت ہم اسائنمنٹ کے پرابلمس ختم کریں گے اس وقت تک اس کا کمپیوٹر پروگرام آپ لکھیں کوئی سی بھی لینگویج آپ پڑھ رہے ہیں کسی بھی لینگویج کے اندر اس کو لکھنے کی کوشش کریں بڑا اچھا الگوریتھم ہے بڑا مزہ آئے گا آپ دیکھیے گا کتنی آسانی کے ساتھ اس کو آپ کمپیوٹر پروگرام لکھ سکتے ہیں اور اسے کتنی آسانی سے اسے سالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب آگے چلیں اب ہمارے پاس وہ میتھمیٹیکل ایکسپلینیشن آ گئی کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے کہ C I J minus U I plus V J یہ کیوں دیتا ہے اس کو جانے سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں ہم کیا کرتے ہیں بیسیکلی یہ میٹرکس آپریشن ہے نا میٹرکس آپریشن کیوں ہے میں نے بتایا تھا کہ یہ سارے کے سارے کیا ہیں لینئر کانسٹینٹس ہیں لینئر کانسٹینٹس کو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں میٹرسز میٹرکس فارم کے اندر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں بہت ساری میٹرسز آئیں گی اور میٹرکس کے کچھ آپریشن آپ کر سکتے ہیں جس کے اندر ہم رو آپریشن کرتے ہیں نارملی یہاں پہ یہ چیزیں لینئر الجبرا میں بھی آپ نے ہوں ہوگی جس میں ہم نے کیا کہا تھا کہ کوئی بھی دو رو کو انٹرچینج کرتے ہیں کر سکتے ہیں نا کسی بھی رو کو کسی نمبر سے ملٹی پلائی کر کے دوسری رو کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی نمبر سے کسی بھی رو کو ملٹی پلائی کر سکتے ہیں یہ تین رو آپریشن تھی یہ چیزیں سمپلیکس میتھڈ میں بہت زیادہ استعمال کی ہیں نا جب بھی ہم نے کیے ہیں کیا کرتے تھے ہم پیوٹ ایلیمنٹ معلوم کرتے تھے پیوٹ رو معلوم کرتے تھے پھر وہاں سے ملٹی پلائی کرتے تھے ملٹی پلائی ڈھونڈتے تھے دوسری رو کے اندر ایڈ کرتے تھے تو ہمارے پاس وہاں پہ زیرو لانے کے لیے تو کچھ یہی طریقہ کار یہاں پر بھی کر رہے ہیں اور الٹیمیٹلی کیا کر رہے ہیں ہم اس کو جو ہمارے پاس ویریبل ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فرام دی آبجیکٹو فنکشن تو ہمارے پاس یہ آبجیکٹو فنکشن ہے اس کے اندر ہم پہلے ایکس ون کو کرنے کی کوشش کریں گے پھر ایکس ٹو کو کوشش کریں گے سو آن سو فورتھ تو کیا طریقہ کار ہے کچھ یاد ہے نہیں یاد ہے نہیں یاد ہے تو دیکھ لیتے یہ آپ کے پاس آبجیکٹو فنکشن ہے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا کیا ہے Z is equal to sigma to M sigma J is equal to one to N C I J X I J کون کون سی کانسٹینٹس یہ کانسٹینٹ ہے پہلی کانسٹینٹ جسے کہتے ہیں ہم row constant zero is equal to A I minus sigma J is equal to one to M X I J for equal to one two three up to M and equal to bj by zero to B J minus sigma to one to M X I J is J is equal to one two three n یہ کانسٹینٹس آپ کے پاس دی ہوئی اب کیا کرنا ہے آپ نے جو کرنا ہے میں نے اس کو لکھ دیا بیسیکلی یہی ہے کہ میں ان نمبر سے ملٹی پلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ایکس ون ایکس ٹو وغیرہ کم ہو جائے ختم ہو جائے multiply each of these equation by a number and add this multiple to the objective function this resultant can be use to eliminate the basic variables later represent the multiple by U I equal to one to upon V J J is equal to one to upon respectively for rows and column these multiples are called the simplex multipliers ہم کیا کر رہے ہیں فار دا کیس آف آپ کے پاس ہے نا یو آئی جس پہ ہم نے لیا ہے ون ٹو ایم یہ نمبر لیا ہے کہ پہلے اکویشن کو لیں اس کو آپ یو ون سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں کس کے اندر آبجیکٹو فنکشن میں دوسری اکویشن کو لیں اس کو یو ٹو سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں تیسری اکویشن لیں اس کو یو تھری سے اینڈ لاسٹلی اکویشن جو ہے اس کو لیں اس کو آپ یو um ایم سے ملٹیپلائی کریں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں ان کو کیا کہتے ہیں جو ملٹی پلائرس ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سمپلیکس ملٹی پلائرس میں نے پہلے بھی بتایا تھا آج پھر بتا رہا ہوں کہ یعنی یو آئی اور وی جے جو ہے آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ سمپلیکس ملٹی پلائرز ہے یہ آپ نے ملٹیپلائی کیا ان نمبر سے ان اس کے اندر ایڈ کر دیا کہ اس کو جو آپ کے پاس کانسٹینٹ تھی جب یہ آپ نے کر لیا تو آپ کے پاس کیا آیا کچھ اس طرح کا ایکسپریشن آیا گھبرانے کی بات نہیں اس کو دیکھ لیں اگر آپ کرنا چاہیں نا تھری بائی تھری کی ایک میٹرکس لے لیں اور اس کے بعد اس سے سالو کرنے کی کوشش کریں اس کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس ایک کمپلیکیٹڈ سا ایکسپریشن آیا جو اس طرح سے ہے sigma I to one to M sigma J is to one to M C I J X I J plus m bracket A I minus sigma J is is to one to M X I J plus sigma J is to to one to M V J minus sigma i to one to M X I J اب اس کو تھوڑا سا الگ الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا جائے گا Z is equal to I is equal to one to M into sigma J is equal to to one N within bracket C I J minus U I minus V J in plus I is equal to one to M U I A I plus sigma J is equal to one to N V J B J تو یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آیا ٹھیک ہے نا اس ایکسپریشن کے اندر آپ کے پاس تین ٹرمس ہیں تین سمیشن ہیں الگ الگ پہلی سمیشن کے اندر آپ کے پاس ایکس آئی جے ہے باقی دوسری دو سمیشن کے اندر آپ کے پاس ایکس آئی جے نہیں ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر کیا چیز ہے وہاں پہ یوز ہے اور یو ہے وی ہے اے ہے اور بی ہے آگے چلتے ہیں پھر کیا ہوگا this in order to have a zero coefficient for a basic variable it is necessary that C R S is equal to U R plus V S for each basic variable X R S that is for each occupied cell R S جیسے میں نے بتایا کہ آپ کے پاس جو رو کانسٹینٹ تھی کالم کانسٹینٹ تھی ان کو کسی نمبر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ایڈ کر دیا آبجیکٹو فنکشن میں اور اس کے بعد ان کو ارینج کر دیا ری ارینج کر دیا ری ارینج کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پہلی سمیشن آئی ڈبل سمیشن کے ساتھ اس ڈبل سمیشن کو غور سے دیکھیں اور اس کے اندر جو ایکسپریشن ہے وہ ہے C I J minus U I minus V J ٹھیک ہے نا یہی چیز ہے into whole multiplied with X I J اب ایکس آئی جے کا کوفیشن ہمارے پاس زیرو اس وقت ہوگا جس وقت کے C I J minus U I minus V I J zero کے برابر ہو یا C I I J J is to U plus V یہ چیز میں نے یہاں پہ کہی ہے کہ C R S is equal to U R plus V S اور یہی ہم نے وہاں پر کہا تھا کس چیز کے لیے فار آکوپائڈ سیلس کے لیے کہ وہ چیز ہمارے پاس زیرو ہو یاد آیا نا کہ جس میں میں نے کہا تھا U one plus V one یا U one plus V two یا U three plus V two اس طرح کی کچھ چیزیں کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس تھری بائی تھری کی میٹرکس ہے تو ہمارے پاس پانچ اکوپائڈ سیلس ہیں پانچ اکویشنس ہیں ہم اس کو کیسے سالو کریں گے میں نے یو ون کو زیرو کہا تھا ابھی اس لیکچر کے شروع میں بھی بتایا آپ کو تو یہ وہی چیز ہے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے آپ کے پاس کیا C R S should be equal to U R plus V S جی جناب C R S should be equal to U R plus V S for each basic variable X R S that is for each occupied cell R S یعنی کوئی جو ہے جس کے اندر آر ایتھ رو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ایس کالم کے اندر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا that is C R S should equal to U R plus V S یہ چیز ہم نے آپ کو وہاں بتائی تھی کہ C one one should be equal to U one plus V one C one three should be equal to U one plus V three پھر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے there are M plus N minus one occupied cell and there for M plus N minus one equation since we have M plus one ان سائن value arbitrarily and rest of them can then be solve algebraically this leads one equation simultaneously تو یہ وہی چیز لکھی ہے میں نے جو ابھی کئی دفعہ بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس پانچ اکویشن ہیں چھ یا نو نے کسی ایک کی ویلو رکھتے زیرو رکھ لیں ون رکھ لیں باقی پانچ اکویشن جو ہے آپ کے پاس سالو ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیکسٹ اسٹیپ میں having determining basic variable identify C I J minus U I plus V J unoccupied cells یہ بھی وہی چیز ہے میتھمیٹیکلی یہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے وہ فالو کر رہا ہے ہر ایک کے لیے جو کہ آپ کے پاس انکوپائڈ سیل ہیں اس کے لیے ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے C I J minus U I plus V J یہ چیز آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور ایک کنڈیشن آ جاتی ہے آپ کے پاس وہ کیا کنڈیشن ہے If Cij minus Ui plus Vj is non-negative in every case, then the solution must be optimal since no non-basic variable can decrease Z. جو لاجک ہے یہ غور سے پڑھ لیجیے گا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کیا کہا ہے کہ if C I J minus U I plus V J is non negative that is I zero اور پوزیٹو ایوری کیس یعنی جتنی بھی ویلو سب کے لیے کسی ایک جگہ کے لیے بھی اگر یہ وائلٹ کرتا ہے تو یہ سیٹسفائی نہیں کرے گا then the solution must be optimal ٹھیک ہوگی بات یہاں تک why since no non basic variable can decrease Z کوئی بھی جو نان بیسک ویریبل ہوگا نا وہ کو زیڈ فردر ڈیکریز نہیں کر سکے گا بیسکلی بیسک ویریبل ہی ڈیکریز کر سکتا ہے نا no non basic variable can decrease Z یہ امپورٹنٹ چیز ہے lastly on the other hand if C I J minus U I plus V J a negative result the cell with the largest negative smallest value of C I J minus U I plus V J select cell for new educations it means that this non basic variable decrease at the fastest rate this is the base for conducting the آپ یہ جناب آپ کے پاس بیسز ہے یہی چیز میں بار بار بتاتا ہوں سادہ سی اردو کے اندر بالکل سلیس اردو کے اندر جو ہم نے میتھمیٹیکلی انہیں کی زبان کے اندر آپ کو بتا دی ہے کوئی اس میں ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی کنڈیشن کوئی چیز کوئی پرابلم اگر ہے تو فوراً ای میل کیجیے گا ہم انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے ویسے تو آپ جانتے ہیں میں کہاں پہ ہوتا ہوں پکڑ لیجیے گا I try to help you out اب ایک امپورٹنٹ اور اہم سا ٹاپک کرتے ہیں ڈی جنریسی کا اس کے لیے ذرا کافی پیسے سنبھال لیجیے ٹھیک ہے اور اگر پانی نہیں پیا تو پانی بھی پی لیجیے پانی پینے سے مطلب میرا یہ تھا کہ تازہ دم ہو جائے وہ محاورہ میں استعمال بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا کوئی ارادہ نہیں تھا جس میں کہتے ہیں نا کہ پانی پلا کے مارنا ایسی بات نہیں ہے ڈی جنریسی تو بڑی آرام سی چیز ہے بڑی سیل سی چیز ہے ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ہینڈل کیا ہے دوبارہ سے بھی ہینڈل کر لیں گے یہ ٹرانسپورٹیشن کے اندر ڈی جنریٹ سولوشن اس وقت آتا ہے جس وقت کہ آپ کے پاس number of occupied cell M plus N minus one نہ ہو اگر تھری بائی تھری میٹرکس ہے تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کم سے کم آکوپائڈ سیل پانچ ہونے چاہیے ابھی جو سوال کیے ہم نے جو آپ کو ایکسرسائز دی ہے اس کے اندر پانچ آکوپائڈ سیل بن جاتے ہیں لیکن نارمل کیس میں ایسا نہیں ہوگا کبھی ڈیجنریسی بھی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے بہت جگہ پہ ہوتی ہے اس کو کیسے سالو کرتے ہیں اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے وہی نمبر دو طریقہ ہم استعمال کریں گے یہاں پر کہ اس سیل پہلے چار سیل ہیں ہم ایک پانچواں سیل بھی بنانے کی کوشش کریں گے اور ایسی جگہ پہ ہم اس کو ایلوکیشن کریں گے کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ حل ہو جائے یعنی کہ وہ جو دو کنڈیشن ہے کنڈیشن آف آپٹیبلٹی آپ سیٹسفائی نہیں کر رہی ہیں ڈی جنریسی کب ہوگی جس وقت کے ٹیسٹ آف آپٹیبلٹی پوری نہیں ہوگی یا کنڈیشن آف آپٹیبلٹی سیٹسفائی نہیں ہوگی سمجھ گئے بات جی تو آگے چلیں اس کو کیسے توڑتے ہیں کس طریقے سے سالو کرتے ہیں once again I try to explain کہ ڈی جنریٹ سولوشن اس وقت ہوگا جس وقت کے آپ کے پاس انیشیل سولوشن کے اندر جو الوکیشن ہے وہ آپ کے پاس M plus N minus one cell سے کم ہے بہت دفعہ ہوتی ہے M plus N minus two ہوگی M plus N minus four ہو جائے گی لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے اس کو ہم توڑنے کی کوشش کریں گے اس کے بھی مختلف طریقے کار ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے a feasible solution with independence but fewer than the required number of individuals allocation is change to become permissible in the following way we have to choose the required number of cells such that this number plus the existing allocation comes to exactly M plus n minus one cells should be in the independent position اس میں یہی لکھا ہے کہ آپ کے پاس اگر M plus n minus one cell نہیں ہے آکوپائڈ تو ہم کچھ ایسی ایلوکیشن کریں گے کسی جگہ پر بہت تھوڑی سی insignificant سی تاکہ آپ کے پاس جو نمبر آف آکوپائڈ سیل ہیں وہ M plus n minus one بن جائے یعنی وہ کنڈیشن پوری ہو جائے جب پوری کنڈیشن ہو جائے گی تو ہم سارے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کر لیں گے ٹھیک ہے نا میتھمیٹکس میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرتے ہیں اور وہ آپ ویلڈ سمجھتے ہیں تو ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں یعنی وہ کنڈیشن توڑ دیں یہ زندگی کے اندر بھی یہی ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کرتے ہیں مثال کے طور سے کہ آپ میچ کھیلنے جاتے ہیں نا کرکٹ کا میچ کھیلنے جاتے ہیں آپ ٹاس جیتتے ہیں اس کے بعد ڈسائڈ کرتے ہیں کہ میں اس وقت بیٹنگ کروں گا میں فیلڈنگ کروں گا ٹھیک ہے بیٹنگ کس وقت کرتے ہیں کہ جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ پچ کنڈیوسو ہوگی بیٹنگ کی یا پچ خراب نہیں ہوگی سالڈ رہے گی لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پچ خراب ہوگی تو آپ کیا کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی بیٹنگ کر لیں اور بعد میں دوسروں لوگوں کو کھلائیں تو یہ اس پرزمپشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ پرزمپشن کیا ہے بعض وقت وہ ریڈنگ صحیح ہوتی ہے بعض وقت ریڈنگ غلط ہو جاتی ہے لیکن میتھمیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا ہے میتھمیٹکس میں جب آپ کے پاس ایک دفعہ کنڈیشن ڈیفائن ہو جاتی ہیں تو اس پہ فرم رہتے ہیں اس پہ ساری چیزیں چلتی ہیں آگے نا وٹ ڈو وی ڈو ہم یہ کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ ایک کسی سیل کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں ہو وہاں پر کچھ تھوڑی سی ایلوکیشن کرتے ہیں یہی میں نے اس میں لکھا ہوا ہے دین این انفائنٹیسمل یعنی very small but positive allocation سے an amount equal to epsilon is allotted to each of the chosen unoccupied cells اگر آپ کے پاس 3 بائی تھری کی میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کے اندر پانچ سیلس آپ کے پاس آکوپائڈ نہیں ہے فرض کر لیں میں ویسے لے رہا ہوں تین سیلس آکوپائڈ ہیں ٹھیک ہے تین سیلس آکوپائڈ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دو جگہ ایسی لوکیشن کرنی ہے بہت چھوٹی سی پوائنٹ ون فرض کر لیں پوائنٹ پوائنٹ ٹو کر لیں زیرو ون کر لیں یہ ویری سیگنیفیکینٹ سی آپ لوکیشن کر دیں کسی بھی دو سیل کے اندر جو کہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں this fictitious allotment does not change the physical nature of the original set of location but will be helpful to carry out the iterations small small quantity plays plays an role role and it is removed when the is reach ہم ایک چھوٹی سی ایلوکیشن بہت فکٹیشیس سی بہت چھوٹی سی ایلوکیٹ کر دیں گے اور اس کو ہم سالو کرتے رہیں گے فرسٹ کیا اگر آپ کے پاس ایلوکیشن ہے پوائنٹ ون تو آپ نے اس سیل کے اندر جب ایلوکیشن کی تھرٹی تو تھرٹی پوائنٹ ون ہو جائے گی اور بعد میں الٹیمیٹلی ہم اس کو پوائنٹ ون کو ایلیمنیٹ کر دیں گے بھول جائیں گے چھوڑ دیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے پاس بالکل آپٹیم سولوشن مل جائے گا آپٹیم سولوشن مل جائے گا اب یہی چیز میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا ایک ایگزامپل سے جلدی سے کروں گا تاکہ یہ چیز جو میں نے ابھی بتائی ہے کیسے ہوگی that will help you allot یہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے جس کے اندر اوریجن تین اوریجنس ہیں اور آپ کے پاس چار ڈیسٹینیشن ہیں there are three origins four destination ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس سپلائی جو دی ہوئی ہے تھری اوریجنس پہ فرسٹ پہ سیونٹی ہے سیکنڈ پہ فورٹی سیون ہے تھرڈ پہ نائنٹی تھری ہے اسی طریقے سے ڈیمانڈ نمبر ون پہ سیونٹی ہے نمبر ٹو پہ تھرٹی فائیو ہے نمبر تھری پہ فورٹی فائیو ہے نمبر فور پہ سکسٹی ہے ٹھیک ہے اس کیس کے اندر ڈیمانڈ اور سپلائی برابر ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے سالو کرنا ہے کیا طریقہ کار ہے پہلے سب سے پہلے آپ معلوم کریں گے کون سا جی انیشل سولوشن نارتھ ویسٹ سے معلوم کر لیں یا ووگل سے معلوم کر لیں میں نے ووگل سے کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد میرے پاس جو جواب آیا میرے پاس جواب آیا جناب پہلے سیل میں سیونٹی سیکنڈ رو کے اندر سیکنڈ سیل کے اندر to second row third cell is forty five third row second cell is thirty three third row fourth cell is sixty ٹھیک ہے تو آپ کے پاس کیا آ گیا seventy two forty five thirty three sixty یہ آپ کے پاس ایلوکیشن آ گئی اب اس کو ذرا آپ غور سے دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کیا ایلوکیشن آئی ہے کتنی ایلوکیشن آپ کے پاس کتنی روز ہیں جی تین روز ہیں کتنی کالمس ہیں آپ کے پاس فور کالمس ہیں تو آپ کے پاس ایلوکیشن کتنی آنی یعنی چاہیے three plus four minus one ٹھیک ہے three plus four is seven seven minus one is six کم سے کم سکس سیلس آکوپائڈ ہونے چاہیے تاکہ آگے چلیں یہاں پر کتنے ہیں دیکھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو جناب پانچ سیلس آکوپائڈ ہیں چھ نہیں ہیں ڈی جنریسی آ گئی یہ سولوشن جو ہے ڈی جنریٹ سولوشن ہے آپ وہ نارمل طریقے کار یہاں پہ اپلائی نہیں کر سکتے اس پہلے ڈی جنریسی کو توڑیں گے اس کو اسٹاپ کریں گے پھر آگے چلیں گے کیا طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ نے سیل کو چوز کرنا ہے اور اس سیل کے اندر آپ نے ایک چھوٹی سی کوانٹٹی ایڈ کرنی ہے وہ ایڈ کریں اور آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے پہلی چیز کیا دیا ہوا تھا آپ کے پاس آپ کے پاس یہ اگزامپل دی ہوئی تھی جس کے اندر three rows four columns three origins four destination تھی اس میں ہم نے کیا کیا انیشیل بیسک سولوشن معلوم کیا اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو سولوشن آیا کسی میتھڈ سے بھی آیا اس کے اندر ہمارے پاس جو آکوپائڈ سیل ہیں وہ پانچ ہیں ہمارے پاس کم سے کم چھ ہونے چاہیے تھے تو ہم نے اس کو ڈیجنریسی کو ریمو کرنا ہے تو میں نے کیا کیا میں نے یہ جو کالم فورتھ میں یعنی فرسٹ رو اور فورتھ سیل یا فورتھ کالم اور فرسٹ سیل کے اندر میں نے ایپسلون ایڈ کر دیا ایپسلون کیا ہے بہت اسمال کوانٹٹی ہے بہت ہی چھوٹی سی کوانٹٹی ہے پوائنٹ ون فرض کر لیں پوائنٹ زیرو ون فرض کر لیں تو یہ میں نے کوانٹٹی ایڈ کر لی اس سے کیا فرق پڑا تو یہ جو انسگنیفیکینٹ ایپسلون بہت چھوٹی سی جو میں نے کوانٹٹی ایڈ کی ہے اس کا بیسک پرپز یہ تھا کہ اس سیل کو میں اپنے پورے گریڈ میں لانا چاہتا تھا اب جب میں اس گریڈ کو اپنے آ, اس سیل کو اپنے گریڈ میں جب میں لے کے آ گیا تو میں وہ پروسیس لگا سکتا ہوں وہ اسٹیپس لگا سکتا ہوں جو کہ آپٹیمل سولوشن کے لیے ہے یعنی کہ یو آئی وی جے معلوم کر سکتا ہوں پہلے میرے پاس کیونکہ سیل اتنے کافی نہیں تھے کہ میں یو آئی اور وی جے معلوم نہیں کر سکتا تھا اب میں معلوم کر سکتا ہوں اور اسی طریقے سے سارے وہی اسٹیپ یعنی کہ پہلے آکوپائڈ سیل کے لیے پھر انآکوپائڈ سیل کے لیے پھر C I J minus U I plus V J calculate کرنے کے بعد میں چیک کر سکتا ہوں کہ یہ آپٹیمل ہے یا نہیں ہے وہی کنڈیشن آف آپٹیملٹی ساری کی ساری یہاں لگاؤں گا تو یہ دیکھا کہ آپ نے میتھمیٹکس کے اندر تھوڑی سی ایڈیشن کرنے سے کیا فائدہ ہوا ہے جناب نیکسٹ اسٹیپ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے سارے وہی process cost of allotted cells جس میں ہم نے یو پلس وی معلوم کرنا ہے اب اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہم نے میں نے کیا کیلکولیٹ کیا ہے میں نے اس میں دو تین اسٹیپس اکٹھے کر دیے ہیں اور یہ دو تین اسٹیپس آپ نے خود کرنے ہوں گے میں نے کیا کیا پہلے U one U two U three پھر اسی طریقے سے V one V two V three V four لکھا پھر میں نے وہی U one plus V one is equal to C one one calculate کیا سارے کے سارے لکھے اور اس کے بعد اکویشن میں کسی ایک جگہ پہ زیرو کیا یو ون کو زیرو فرسٹ کیا تو میرے پاس یو ٹو فورٹی آ گیا یو تھری میرے پاس تھرٹی سکس آ گیا وی ون فورٹین آ گیا وی ٹو مائنس فائیو آ گیا V three minus nineteen and V four is twenty seven یعنی U one U two U three V one V two V three V four کی ویلو میں نے کیلکولیٹ کر لی یہ آپ کے پاس اسکرین کے اوپر بھی ہے آپ اسے ذرا دیکھ لیں اب جناب آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف کاسٹ آف الاٹڈ سیلس اب ہمارے پاس پہلے تو الاٹڈ سیل کی بات ہو رہی تھی اب الاٹڈ سیلس کی بات ہو رہی ہے الاٹڈ سیلس ہمارے پاس کتنے ہیں چھ ہیں باقی ہمارے پاس چھ جو تھے وہ الاٹڈ سیل تھے سیم پروسیس کریں گے وہی چیزیں یہاں پر بھی کرنا پڑیں گی نا I have calculate this U plus V for allotted cells یہ میں نے ساری کی ساری کیلکولیشن کر لی ہے وہ آپ کے پاس U one U two U three V one V two V three دیا ہوا تھا وہاں سے میں نے کیا کیا کیلکولیٹ کیا اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد U plus V for unallotted cells calculate کر لیا وہ کیا آ گیا فرسٹ رو کے اندر second cell minus five first row third cell is minus nineteen second row first cell is fifty four second row fourth cell is sixty seven third row first cell is fifty and third row third cell is seventeen یعنی this these are U I's plus V J's for جنوٹ سیلس یہ ویلوز آ گئی ہیں اس کو دیکھ لیجیے گا چیک کر لیجیے گا ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو وی پروسیڈ فردر اب سیل ایویلویشن میں ہمارے پاس کیا آیا یعنی first row second cell is sixty one first row third cell is sixty seven second row first cell is twenty one second row fourth cell is sixty seven third row first cell is forty nine third row third column fifty four تو آپ کے پاس یہ جو سیلز آئے کتنے آئے چھ سیلز آ گئے اور چھ سیلز کے اندر کیا چیزیں ہیں ساری کی ساری پوزیٹو آ گئی پوزیٹو سے کیا مراد ہے یاد ہے بھول گئے نہیں بھولے نا جی بالکل نہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری پازیٹیو ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو لوکیشن تھی یہ آپٹیمل ہے ہم اس کو فردر امپروو نہیں کر سکتے تو یہ جو ہمارے پاس لوکیشن تھی یہ صحیح ہے اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کر لیں ملٹیپلائی کر لیں آپ کے پاس جواب ہو جائے گا اور آپ چیک کر لیں کاؤنٹر چیک کر کے دیکھیں کہ کوئی اور بھی آربیٹری ایلوکیشن کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیے گا اس سے کاسٹ آپ کم معلوم نہیں کر سکتے تو دس از دی آپٹیمل وچ وی ہیڈ اور اس سے ہم نے میتھمیٹیکلی سائنٹیفکلی پروو کر دیا کہ this is the best sort of allocation ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا اس آرٹیکل کے اندر یہ بہت تھوڑا سا میں نے دس منٹ میں آپ کو بتایا ہے یہ ڈی جنریسی کے بارے میں ہے اس میں میں نے ایک چھوٹا سا ایپس لون بہت معصوم سی ایک جو سمبل ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے جس کا پرپز یہ تھا کہ ڈی جنریسی کو توڑنا اگر آپ کے پاس سیلز کم ہیں تو آپ نئے سیلز انٹروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ایک سے زیادہ کرنا ہے تو آپ ون ایپسلون ٹو کر سکتے ہیں آپ کے پاس کچھ اور چیزیں بیٹا آپ انٹروڈیوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ M plus N minus one cells ہونی چاہیے تاکہ آپ فردر پروسیڈ کر سکیں اگر فردر پروسیڈ نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگی امتحان میں نمبر کٹ جائیں گے جاب سے نکالے جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو this is the method how to break this degeneracy آگے چلیں دیکھتے ہیں کیا ہے آگے میں نے ایک ایگزامپل دی ہے اور یہ وہی ایگزامپل ہے جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سارے جو اسٹیپس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں کہ ہم کیسے چلتے تھے کیسے چل رہے ہیں اور کیسے ہمیں چلنا چاہیے once again I am trying to revise one already solved example very quickly first step میں ہمارے پاس یہ ایگزامپل دی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی سیکنڈ اسٹیج میں کیا کرتے ہیں ہم انیشیل بیسک سولوشن معلوم کرتے ہیں کسی طریقے سے بھی آپ معلوم کر لیں تو یہ آپ کے پاس انیشیل بیسک سولوشن آتا ہے ڈیمانڈ آپ کے پاس دی ہوئی ہے سپلائی آپ کے پاس دی ہوئی ہے کاسٹ آپ کے پاس آ گئی آپ کے پاس لوکیشن آ گئی نیکسٹ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے پاس انیشیل سولوشن آ جائے تو آپ کاسٹ میٹرکس لکھتے ہیں ٹھیک ہے کاسٹ میٹرکس کیا ہے یہ وہی میٹرکس ہے جو کہ آپ کے پاس دی ہوئی ہے اوریجنل اسی کو آپ کاسٹ میٹرکس لکھ لیتے ہیں دین الاٹمنٹ میٹرکس یعنی وہ میٹرکس جو آپ نے الوکیشن کی ہے اس کو ہم الاٹمنٹ میٹرکس کہتے ہیں یعنی یہ وہ الوکیشن آپ نے کی ہوئی ہے دس میں بی آپٹیمل دس میں ناٹ بی دا آپٹیمل پھر ہم کیا کرتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ میں یوز اور ویز معلوم کرتے ہیں یہ کیسے معلوم کرتے ہیں ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یوز لکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے باٹم رو میں ویز لکھ لیتے ہیں اور یہ ہم کس کے لیے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انآکوپائڈ سیلز ہیں اس کے اندر ہم الوکیشن کریں تو ہماری کاسٹ پہ کیا فرق پڑے گا ٹھیک ہے جب ہم یہ کیلکولیٹ کرتے ہیں یوز اور ویز تو یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں کہ ہمارے پاس C I J is equal to U I plus V J ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے پاس اکویشنس آتی ہیں اور وہ اکویشنس اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنے آپ کے پاس ویریبلس ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی ویلو سپوز کر لیتے ہیں U one U two U three کی اور اس کو سالو کر لیتے ہیں اس طریقے سے آپ U one U two U three یا V one V two V three کی ویلوز معلوم کر لیتے ہیں کس کے لیے الٹیمیٹلی وہی چار سیلس کو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اس ایگزامپل کے اندر جن کو ہم نے چیک کرنا ہے نیکسٹ جی کاسٹ آف انکوپائڈ سیلس اب اس میٹرکس کے اندر اس نیکسٹ اسٹیپ کے اندر صرف ہم وہ کاسٹ لکھتے ہیں جو کہ انآکوپائڈ سیلس کے اندر ہے نیکسٹ کیا کرتے کرتے ہیں ہیں کہ U plus V calculate for unoccupied cells یعنی U I plus V J یہ یو آئی پلس وی جیز کہاں سے آیا یہ وہاں سے ہی آیا ہے ٹھیک ہے جو پہلے آکوپائڈ سیلس ہے وہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کر لیا یہ یو آئی پلس وی جیز یہ اس سے مختلف ہے جو آپ کے پاس سی آئی جے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا یو آئی پلس وی جیز معلوم کر لیے جب آپ کے پاس یو آئی پلس وی جیز آیا تو آپ نے پھر سیل ایویلوشن کیا ہے وہ کیسے آیا C I J minus U I plus V J کے ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا جو سولوشن ہے آپٹیمل ہے یا نہیں ہے اگر اس میٹرکس کے اندر آپ کے پاس کوئی بھی نیگیٹو سائن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو سولوشن ہے آپٹیمل نہیں ہے آگے چلنا ہے اگر سارے پوزیٹو ہیں بہت اچھی بات ہے پوزیٹو کے ساتھ زیرو آ جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ ایک اور سولوشن بہتر موجود ہے یعنی بہتر نہیں اسی طرح کا سولوشن آلٹرنیٹ موجود ہے لیکن اگر مائنس موجود ہے کوئی بھی ایک بھی مائنس موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چلنا ہے آگے پروسیڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس جس جگہ پہ سب سے کم نمبر ہے یا مائنس کے ساتھ سب سے بڑا نمبر ہے اس سیل کو آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اگر دو برابر ہے کوئی سے بھی دو برابر ہے تو آپ کی مرضی ہے کسی جگہ پہ بھی آپ الوکیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس ایگزامپل کے اندر کہ ابھی اس سولوشن کو امپروو کیا جا سکتا ہے یعنی ماڈیفکیشن پاسبل ہے ماڈیفکیشن کیسے پاسبل ہے کہ آپ نے جو سیل سی ہے یعنی سی رو کے اندر جو پی کالم کے اندر آپ نے الوکیٹ کرنا ہے اور وہاں پر کچھ ایلوکیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آئے گا وہ بہتر آئے گا آپ نے کیا فورن ماڈیفکیشن ماڈیفکیشن کرنے کے بعد کیا کر سکتے ہیں آپ وہاں پہ ففٹین ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے بتایا آپ کو کس جگہ ففٹین ایڈ کریں سی رو کے اندر فرسٹ سیل کے اندر پندرہ ایڈ کریں پھر سی رو کے اندر اور آپ تھرڈ سیل جو ہے اس میں سبٹیکٹ کریں اسی طرح سے بی رو کے اندر فرسٹ سیل کے اندر سبٹیکٹ کریں اور بی رو کے اندر تھرڈ سیل کے اندر ایڈ کریں لوپ تو پورا ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایلوکیشن بھی ڈسٹرب نہیں ہوگی لیکن ایک نئی ایلوکیشن آ جائے گی اب آپ کے پاس دوبارہ سے پھر وہی شروع ہو جائے یہ کاسٹ میٹرکس ہے یہ الاٹمنٹ میٹرکس آئے گی آپ کے پاس نئی الاٹمنٹ میٹرکس آئی and the same process again پھر آپ نے یوز اور ویز معلوم کیا پھر آپ نے کیا کیا once again same thing cost of unoccupied cells U plus V for ان انکوپائڈ سیلس یہ آپ کے پاس آیا جناب نیکسٹ سیل ایویلوشن کی یہاں پر بھی دیکھیں پھر ایک نیگیٹو آ گیا فردر چلیں گے فردر پروسیڈ کریں گے ری الاٹمنٹ کی یہ آپ کے پاس ری الاٹمنٹ آ گئی تو یہ جناب آپ کے پاس ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا کیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں کچھ چیزیں بھیجنی ہیں کاسٹ دی ہوئی ہے کاسٹ کو مینیمائز کرنا ہے اس کو فارمولیٹ کیا دیکھا تو اتفاق سے یہ لینئر پروگرامنگ کا پرابلم نظر آیا لینئر پروگرامنگ میں کیا چیز ہے آپ کے پاس ایک آبجیکٹو فنکشن ہوتا ہے کچھ کانسٹینٹس ہوتی ہیں نان نیگیٹوٹی کانسٹینٹ ہوتی ہیں دیکھا یہاں پر بھی وہی چیز ہے اس کے بعد اس کا ہم نے خاص طریقہ کار بتایا اس کے خاص پرزنٹیشن بتائی کہ یہ بجائے اس کے کہ آپ سمپلیکس میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کریں اس کو آپ یہ فارم فارمیٹ لکھ لیں یا ٹیبل فارم میں لکھ لیں یا ٹیبلو فارم میں لکھ لیں یا ٹیبلر فارم میں لکھ لیں اور کاسٹ کو کہاں پہ لکھیں اور کس طریقے سے آپ ایلوکیشن کریں یہ ایک طریقہ کار آیا اور ہم نے مختلف ٹیبلس معلوم کیے انیشیل سولوشن معلوم کیے پھر دیکھا کہ انیشیل سولوشن ہمارے پاس آپٹیمل ہے یا نہیں ہے آپٹیبلٹی کنڈیشن لگائی آپٹیبلٹی ٹیسٹ لگا دیے جب آپٹیبلٹی ٹیسٹ لگا کے دیکھا تو کسی جگہ پہ آپٹیمل ملا کسی جگہ آپٹیمل نہیں ملا پھر ہم نے بتایا کہ اگر آپٹیمل نہیں ہے تو کیا کس طریقے سے اس کو آپٹیمل بنائیں پھر آپٹیبل بنانے کے لیے ہم نے نئے سیلس ڈھونڈے نئے لوکیشن ڈھونڈی نئے لوکیشن دیکھنے کے بعد دیکھا کہ کاسٹ فردر ریڈیوس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے ایک اسٹیج آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ فردر ریڈیوس نہیں ہو سکتی وہ ہمارے پاس آپٹیمل سولوشن آ گیا پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو کنڈیشن آف آپٹیملٹی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کسی جگہ ہو رہی ہوتی ہے کسی جگہ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جب نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ڈی جنریٹ سولوشن ہے جب ڈی جنریسی آ جاتی ہے تو اس کو ہم نے کیسے توڑا ہم نے بتایا کہ کوئی ایک سیل نیا انٹروڈیوس کر دے اور اس کے اندر ایک چھوٹی سی کاسٹ آپ انٹروڈیوس کر دیں ایپسلون اس کا نام دیا نیا سیل ایک ہو سکتا ہے دو ہو سکتے ہیں تین ہو سکتے ہیں تو وہ لوکیٹ کر لیں اس کے اندر پھر کاسٹ ڈالیں اور اس کو اسی طریقے سے سالو کر لیں تو یہ جناب سارے کے سارے کیا تھا ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن پرابلمس کو ہم نے دیکھا ہم نے اسٹڈی کیا یہ ہمارا لیکچر نمبر 35 تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہمارا سیگمنٹ تھا ٹرانسپورٹیشن کا وہ مکمل ہو گیا کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہو گیا ان شاء اللہ اگلے سیگمنٹ میں اگلے لیکچر میں ہم نیا ٹاپک اسائنمنٹ پرابلمس کو انٹروڈیوس کریں گے یہ بھی ایک خاص قسم کے لینئر پروگرامنگ کے پرابلمس ہیں اس کو ہم ڈیفائن کریں گے پہلے ہم اس کو بتائیں گے کہ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں کس طرح کے ہوتے ہیں اس کی میتھمیٹیکل فارمولیشن کیا ہوتی ہے اور پھر طریقہ کار ان کو سالو کرنے کا ہم آپ کو بتائیں گے کوشش کریں گے کہ وہ دو لیکچرز میں مکمل ہو جائیں کیونکہ بڑے سمپلیفائڈ قسم کے پرابلمس ہیں ان شاء اللہ آپ انجوائے کریں گے جس طرح سے امید ہے کہ یہ لیکچرز بھی آپ نے انجوائے کیے ہوں گے اس دوران کیا کرنا ہے بہت پریکٹس کرنی ہے کمپیوٹر پروگرامنگ کرنی ہے کمپیوٹر پروگرامس لکھنے ہیں اور بہت سی جگہوں پر سرچ کرنا ہے کہ کون کون سے پروگرامس اویلیبل ہیں کون کون سے پیکجز اس کے اویلیبل ہیں ٹرانسپورٹیشن کے ان کی مدد سے بھی آپ نے ایگزامپلس کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی جب تک کہ فزیکل ایکسرسائز کیجیے گا مینٹل ایکسرسائز کیجیے گا سب سے بڑی mental exercise mathematical question solve کرنا ہے یا او آر کے پرابلمس کو سالو کرنا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم